علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد لل وکفا وسلام علام اللہ نبی بعد بعد اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ صورت آل عمران آیت نمبر ایک سو اکیاسی سے لے کے آیت نمبر ایک سو نواسی تک پڑھیں گے سب سے پہلے ترجمہ اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد انہی آیات کی مختصر تفسیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد البتہ تحقیق سمی اللہ سن لی اللہ نے قول الدینہ بات ان لوگوں کی جنہوں نے کالو کہا ان اللہ بے شک اللہ فقیر فقیر ہے نہن اور ہم مالدار ہیں سنکتبو یقیناً ہم لکھتے ہیں ما کالو جو کچھ انہوں نے کہا و قتل اور ان کے قتل کرنے کو بھی الانبیاء انبیاء کا بغیر حق بغیر حق کے منقولو اور ہم کہیں گے زو کو آداب تم چکھو عذاب جلانے والا ذالکہ یہ بما قدمت اس وجہ سے ہے جو آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے وَََََََََ اللہ اور بے شک یقیناً اللہ لئی سبی اللہ مل نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر اللہ دینا وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے آاہد علینا ہم سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ نومنا یہ کہ نہ ہم ایمان لائیں لرسول کسی رسول پر حتیٰ یہاں تک کہ یہ عطینہ وہ لائے ہمارے پاس بے قربان ایسے قربانی کہ النار کہ کھا جائے اسے آگ کل کہہ دیجئے قد جا اکم تحقیق آئے تمہارے پاس رسول کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبیناتی واضح دلائل کے ساتھ و اور اس چیز کے ساتھ بھی جو کل تم تم نے کہا فالما قتل تم پھر کیوں تم نے قتل کیا انہیں ان کندم صادقین اگر تم سچے ہو فن کبو کا پھر اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو فقط پس تحقیق کچھ دیبا رسول جٹلائے گے گئے کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے بھی جاؤ وہ بھی لائے تھے بالبینات واضح دلائل زبر اور صحیفے ولکتاب المنیر اور روشن کتاب کل نفسن ہر نفس ذائقت الموت چکھنے والا ہے موت کو و انما اور بلا شبہ تو تم پورے پورے دیے جاؤ گے اجورکم اپنے اجر یوم القیامتی قیامت والے دن فمن زحزیہ پھر جو شخص دور کر دیا گیا عن یعنی ناری آگ سے وہ ادخل الجنہ اور داخل کر دیا گیا جنت میں فقد فاز پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا وہ ملحیات دنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی اللہ مگر متع الغرور سامان دھوکھے کا لنا البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے فی اموالکم اپنے مالوں میں و انفسکم اور اپنی جانوں میں ولا تسمہ اور ضرور تم سنو گے من الدینہ ان لوگوں میں سے ان لوگوں سے جو اوت الکتابہ دیے گئے کتاب من قبل کم سم تم سے پہلے ومن الدینہ ان لوگوں سے بھی سنو گے جنہوں نے اشرک و شرک کیا ادن تکلیف دے باتیں کثیرن بہت ساری و ان تصویروں اور اگر تم صبر کرو و تکو اور تم تقوا اختیار کرو فعنا تو بے شک یہ من عزم العمور ہمت کے کاموں میں سے ہے وہ احت اللہ اور جب لیا اللہ نے میساک الدینہ وعدہ ان لوگوں سے اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب لتوبین النا کہ البتہ ضرور تم بیان کرو گے اسے لناسی لوگوں کے لیے ولا تک تم نہ ہو اور نہیں تم چھپاؤ گے اسے فنا بدو ہو پھر بھی انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو ورا عظہ اپنی پیٹھوں کے پیچھے وشترو اور انہوں نے خرید لیا بھی اس کے بدلے سمن کلیلہ تھوڑی قیمت فبیسا بس برا ہے بہت ما یشترون جو وہ خریدتے ہیں لا تحسبن الذین نہ آپ گمان کریں ان لوگوں کے متعلق یفرہونا جو خوش ہوتے ہیں بیما آتاؤ اس چیز کے ساتھ جو انہوں نے کیے وہ اور وہ پسند کرتے ہیں اے یحمدو یہ کہ ان کی تعریف کی جائے بیما اس چیز کے ساتھ ان کاموں کے ساتھ لم یفعلو جو انہوں نے نہیں کیے فلا تحسبنہم پس نہ آپ گمان کرے ان کے لیے بمفاظت کہ نجات پا جانا ہے من من العذاب عذاب سے ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی واللہ اور اللہ کل شئین قدیر ہر چیز پر قادر ہے آئیے ترجمہ آپ نے سن لیا اب تفسیر پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے جب سورت باقارہ میں من الذی رز اللہ کرزن حسن فیض لہو اضافن کثیرا یہ والی آیت اتاری تو اہل کتاب نے یہ بات کہی کہ عجیب بات ہے اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں امیر ہیں اسی لیے اللہ غریب ہو کے ناؤز باللہ امیروں سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ بات کہی تھی یہ گستاخی میری شان میں کی تھی ہم نے ان کی بات سن لی تھی اور اس بات کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیا تھا قیامت والے دن ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم انہیں یہ بات کہیں گے کہ اب تم جلنے کا عذاب چکھو کیونکہ تمہارے اعمال ہی ایسے تھے تمہاری کرتوتیں ہی ایسی تھیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا جو اہل کتاب تھے یہودی تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم صرف اسی نبی پر ایمان لائیں جو ایسی قربانی لائے جسے آگ کھا جائے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ اس سے پہلے بھی کئی انبیاء آ چکے ہیں جو کتابیں لے کے آئے واضح دلائل لے کے آئے صحیفے لے کے آئے اور وہ بات یعنی ایسی قربانی بھی لے کے آئے جسے آگ کھا گئی تو تم نے کوئی ان کو مانا تم ان پہ ایمان لے کے آئے بلکہ تم نے تو انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو پہلے بھی کتنے ہی انبیاء تھے جن کی قوموں نے انہیں جھٹلایا انبیاء کی باتیں نہیں مانی کل نفس ذائقت الموت ہر نفس ہر جان موت کو چکھنے والی ہے موت کا ذائقہ سبھی نے چکھنا ہے ایک برتن ہے مٹی کا بنا ہے اس نے ایک دن ٹوٹ کے رہنا ہے ہم بھی مٹی کے ہیں ہم نے بھی ایک دن ٹوٹ کے رہنا ہے کل من علیہ فان ہر چیز فانی ہے بقا ہے تو صرف ایک رب کی ذات کو بقا ہے ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور قیامت والے دن ہر اچھے کو اجر دیا جائے گا ہر برے کو اس کی جزا اس کی سزا دی جائے گی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل کامیاب وہی ہوگا قیامت والے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ جعلنا منہم ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی اسی میں ہے مال و دولت زیادہ ہو محلات ہوں کوٹھیاں ہوں بنگلات ہوں ہم امیر ترین ہوں دنیا کی ہر چیز ہمیں میسر ہو تبھی ہم کامیاب بنیں گے لیکن رب کی عدالت میں رب کے ہاں کامیابی کا معیار اور ہے اللہ فرماتے ہیں فمن زحان انار جو بندہ آگ سے بچا لیا گیا جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز تو اصل کامیابی یہی ہے یہی بندہ اصل کامیاب ہے پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمام مسلمانوں سے خطاب کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہو جو بھی جنگ عہد میں ہوا پریشان نہ ہو بلکہ ڈٹے رہیں صبر سے کام لیں کیونکہ آئندہ بھی ہم تمہاری جان تمہارے مال میں تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے تمہیں ہر قسم کی قربانیاں دینی پڑیں گی کبھی مال تلف ہو جائیں گے کبھی بیمار پڑ جاؤ گے تم اور صبر سے کام لو آئندہ بھی تمہیں لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے تم ان منافقوں کی باتوں سے پریشان ہو گئے ہو غیر مسلم تمہیں بڑی بڑی باتیں کریں گے باتوں کے ذریعے تمہیں تکلیف پہنچانا چاہیں گے لیکن اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہوگا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اہل کتاب کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ لیا تھا پختہ وعدہ کہ جو بھی میں کتاب تمہیں دے رہا ہوں یہ کتاب لوگوں تک پہنچانا اس کی تعلیم لوگوں کو دینا اور لوگوں کو بتانا اس میں جو بھی حق باتیں ہیں وہ نہ چھپانا لیکن انہوں نے رب کے وعدے کو توڑ دیا اور بہت ہلکی پھلکی قیمت جو کہ دنیا کی ہلکی پھلکی قیمت ہے وہ لے لی پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کام نہیں کیے ہماری ان پر بھی تعریف کی جائے ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایسے لوگوں کے لیے تو عذاب ہے دردناک مروان نے اپنے دربان سے کہا کہ اے رافع ابن عباس کے پاس جاؤ اور ان سے یہ دریافت کرو کہ اگر ہر شخص کو اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنے کام پر خوش ہوتا ہے اور جو اس نے نہیں کیا وہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کی تعریف کی جائے تو پھر کیا ہم سب کو عذاب دیا جائے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تھا کہ اس آیت سے تمہارا کیا تعلق یعنی تم مسلمانوں کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو اہل کتاب کے متعلق اتری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا ان سے کسی خواہش ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا انہوں نے اس بات کو آپ سے چھپا لیا اس کے بجائے کچھ اور بتا دیا پھر بھی اس کے بعد وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جو انہوں نے جواب دیا آپ ان کی تعریف کریں پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیات کی تلاوت کی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ الَّذِينَ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ